میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر ڈالوں گا اللہ یہ کہ وہ میرے سامنے کوئی واضح وجہ پیش کرے